حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ میں حاضر تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل کر لیا اور ممبر سے اترے تو آپ کو ایک مہنڈا پیش کیا گیا آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور یہ دعا پڑی بسم اللہ واللہ اکبر لم یزحی من امتی اللہ کے نام سے اور اللہ سب سے بڑا ہے یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو دس